کر رہا تھا تو وہ موجود تھے ان کو پیدا کر رہا تھا تو وہ موجود نہیں تھے وہ یا ان کے اولیا کو پیدا کر رہا تھا تو وہ موجود نہیں تھے وہ ماں تم تم مستقزل جلدی ناجودہ گمراہ کرنے والوں کو میں اپنا دستو بازو نہیں بناتا مددگار نہیں بناتا نہ میں بنایا میں نے تو پھر یہ دو کچھ کہہ رہے خیالات کے گھوڑے دوڑا رہے بس اب ان کی تاریخ میں تم کل پاتے چلے جا رہے ہو زمین اور آسمان کے ملاتے چلے جا رہے ہو تعریف تو ہماری کرنی چاہیے کہ ہم نے انہیں اتنی حیرت پیر بھی کر رہے کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا پکارو نہیں ویم میں پھول سورج آئی اس دن اللہ کہے گا پکارو ڈارون کو پکارو نیوٹن کو جن کی تعریف میں تم رسول لتا رہتے تھے اور انہیں خدا تو نہیں لیکن خدا کا شریک غالب تو مانتے تھے بہت اچھا رکھا کو اور ان سے پوچھو کہ اتنی حیر تنگ صلاحیت ہے ان کے پاس کہاں سے آئی تھی یہ کیا جواب دوں گا بتاؤ ہم انہیں بلائیں گے فلم یس تجیب الحم جواب نہیں آئے گا بین موبیتا ان کے درمیان ہلاکت کھائی ہے لوگوں ٹھیک ہے دنیا میں بہت نام کمایا انہوں نے کچھ لوگ ہوتے ہیں قوم کے ہیرو بننے کے لیے نہ جانے کیا کیا وطیرے اختیار کرتے ہیں اللہ فرماتا ان کے تمام عمل حبام منصورہ ہیں بکھرے ہوئے غبار کی طرف کسی کو ملک والے نیشنل ہیرو مانتے ہیں ان کے اسٹیچوز بناتے ہیں پھول ہار کرتے ہیں قیامت کے دن انہوں نے جو کچھ قوم کے لیے کیا تھا مذہب سے بیزار ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیزار ہو کر کے ان کے درمیان اور ان کے درمیان تباہی کی کھائی ہے لوگ جو ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے وہ جالنا بھائی نہ ہوں موبی پاؤ ورال مجرمون النار فظنوا انه واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا اور جب مجرمین آگ کو دیکھیں گے سمجھ جائیں گے کہ اس کے اندر گرنے ہی والے ہیں اور اس سے جائے پناہ اس نے اس سے جائے پناہ نہیں پا سکتے ولم يجدوا عنها مصرفا آج نہیں سکتے سب چلے گئے کوئی باقی بچا اتنا حیرت انگیز دماغ آئنسٹائن کو ملا تھا کہاں گیا وہ اللہ نے فرما دیا لقت جی تم نہ کما خلا اپنا تم وہ ولم مر رہا ہمارے پاس ہی آنا ہے تم نیوٹن بھی چلا گیا مارکولی بھی چلا گیا سارے سائنسداں چلے گئے کتنی کل کا کوئی پتھر آدمی غور کروں تو روم سے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وكان الانسان اكثر شيء جدلا ہم قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ نے اس میں ٹیچرز کو تمبی کی ٹیچرز کو چاہیے کہ ایک ہی میتھڈ کو نہ اپلائی کیا کرے ایک میتھڈ آپ نے اپلائی کیا اس سے آسان میتھڈ اپلائی کرو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی متوسط ذہن کا طالب علم ہو آپ کی بات نہیں سمجھ سکا ہو تو اسی طرح قرآن پھیر پھیر کر کے باتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ ہر ذہن کا آدمی اسے سمجھ لے بعض لوگ پروپیگنڈا کرے تو قرآن حکم کو سمجھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے علوم کی ضرورت پڑتی ہے کیا کہہ رہا ہے قرآن کی ہم قرآن کے اسلوب کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں مضمون کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں تاکہ ہر ذہن کا آدمی قرآن حکیم کو سمجھ لے وکان علی انسان و کرشین جدلا انسان بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے دیکھو جدال کہتے ہیں جھگڑے کو بحث کو جدال تین طریقے کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جدال شے فی سے آتا ہے اور ایک ہوتا جدال انش ہے اور ایک ہوتا ہے جدال بش ہے تینوں میں فرق ہے اگر فیصلہ آتا ہے تو حق کی مخالفت میں بحث کرنا حق کی مخالفت میں بحث کرنا یہ جدال فی شہ فی چلائے یعنی حق کے خلاف آپ بحث کرنا حق آپ کی تائید میں نہیں ہے لیکن آپ حق کی مخالفت میں بحث کر رہے ہیں جدال کر رہے ہیں اس کو عربی میں جدال فی شے کہتے ہیں چلا جو آتا پری پوزیشن فی آتا ہے اور اگر حق کی حمایت میں بحث کر رہے ہیں تو اس کے لیے قرآن کم جدال انشے کہتا ہے ولا تجادل دل انلین اختانون آپ ان سے بحث مت کیجئے جو اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں یہاں جدال انشے سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو لوگ حق کی تائید میں حق کی حمایت میں بحث کرتے ہیں تو جدال شے حق کی مخالفت میں بحث کرنا جدال انی شے حق کی حمایت میں بحث کرنا اور ایک وہ جدال شے کا یہاں وہی کہا گیا یعنی باطل کو دستاویز بنا کر رول بنا کر ریگولیشن بنا کر ضابطہ بنا کر کے بحث کرنا یہ ہے جدال بل باطل یہ بہت خطرناک چیز ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں وہ بے کا سلا استعمال فرمایا ہے وکان الانسان اکثر شے جدلا انسان بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے اچھا ایمان لانے سے آدمی کو کون سی چیز روکتی ہے اس کی وجہ بتائی گئی مما منانا الناس ان يؤمنوا ام الدا وق فرب اللہ انتا ہوں سن تل اولینا اوجاتی ہوں راجا اور انسان کو ایمان لانے سے جو چیز روکتی ہے ہدایت آ جانے کے بعد اور اللہ سے معافی مانگنے کے لیے اس انتظار میں ہیں یہ لوگ کہ ان کے پاس پہلوں کی سنت آ جائے یا عذاب آ جائے ان کے پاس قسط در قسط دیکھو عذاب کی دو شکلیں ہیں خدائی گرفت کی دو شکلیں ہیں ایک تو جس طرح پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا کہ عذاب آیا اور کلی سفایا ہو گیا جیسے خود کی قوم صالح کی قوم نوح کی قوم عذاب آیا کلی سفایا ہو گیا اور ایک ہے خدائی گرفت کی شکل یا قبولا عذاب قسط در قسط آئے ہمیں آج دنیا میں جہاں مسلمان ہیں پریشان حال ہے یہ ازابتی اور خدائی گرفت کی دوسری شکل ہے کیا کہ قسط قسط در مسائب ہمارے اوپر آ رہے ہیں اور ہمیں مسائب سے چھٹکارا نہیں مل رہا ہے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ہم پریشان جہاں بھی ہیں ہم پریشان ہیں یہ خدائی گرفت کی دوسری شکل ہے خدائی گرفت کی پہلی شکل جیسے پرانی قوم ہے کہ ان کا کلی صفائی کر دیا گیا خدائی گرفت کی دوسری شکل عذاب قسط در قسط آنا آگے فرمایا جا رہا ہے کہ رسولوں کو ہم کس مقصد کے لیے بھیجتے ہیں دو مقصد بیان کیے گئے عمان منظرین ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں دو مقاصد کے تحت ایک تو بشارت دینے کے لیے ایک تو ڈرانے کے لیے بشارت کہے گی بشارت یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا رضا الہی کی خوشخبری تاکہ ایمان والوں کو رغبت ہو اور ڈرانا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ان دو کاموں کی وجہ سے کو بھیجا جاتا ہے پھر بھی کافر باطل کو بنیاد بنا کر کے ضابطہ بنا کر کے جھگڑتے رہتے ہیں تاکہ وہ حق کو مغلوب کر لے اور ہماری آیتوں کو مذاق بنا لے اور ہم نے جو رسولوں کو ڈرانے کی باتیں دی ہیں ان ڈرانے والی باتوں کی کا مذاق اڑائے استحضا کریں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی آیتوں کو نصیحت کیے جانے کے بعد ٹھکرا دیں اس سے اعراض کریں دیکھو قرآن حکیم میں تین آدمیوں کو سب سے زیادہ ظالم بتایا گیا ایک ہوتا ظالم اور ایک ہوتا ہے سب سے بڑا ظالم اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا تین آدمیوں کے بارے میں آیا ہے ایک تو جو اللہ کی نصیحتوں سے اعراض کرے جیسا کہ شاید میں اور دوسرے جو نبوت کا دعویٰ کرے اللہ فرماتا ہے عمر ازلم اليه شيء اور کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس آدمی سے جو اللہ پر اتحام باندھے اور یہ بولے کہ میرے اوپر وہی آتی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وہی نہیں ہوئی تو اس کے لیے ازلم کا لفظ استعمال ہوا ہے ایک تو اللہ کی آیتوں سے اعراض اللہ کے آیتوں کے ذریعے جب نصیحت کی جائے تو اس سے اعراض کرے اس پر کان نہ دھرے تو وہ زیادہ ظالم اور ایک جو نبوت کا دعویٰ کرے اور تیسرے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے اس میں گرانا انہدام ساری چیزیں آج بورڈ لگے ہوئے ہیں مساجد کے اندر یہاں صرف سنی طریقے سے فلاں امام صاحب کے مسلک کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی اللہ علیہ اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے اچھا یہ تینوں زیادہ ظالم کیوں کہے گئے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ اگر نصیحت کی جائے اور کوئی کان نہ دھرے تو اللہ کی نصیحت کی توہین ہے کہ نہیں بادشاہ کوئی بات کہے اور ایک ادنا آدمی اس کی بات پر دھیان نہ دے تو بادشاہ کی توہین نہیں ہے تو اللہ کی بات کی تو کرنے والا اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے دوسری بات نبوت کا دعویٰ کرنے والا زیادہ ظالم کون ہو کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کے زیر اثر جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس آدمی کی وجہ سے اتنے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اب بتائیے اللہ تبارک تعالیٰ کا اثر تو پوری کائنات کے اوپر ہے اگر اس کے اوپر کسی کا کہ اس طرح باندھا جائے یہ کہا جائے کہ میرے اوپر وہی اللہ بھیج رہا ہے تو بہت بڑا جھوٹ ہے اس سے تو بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس وجہ سے ایسے آدمی کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا اور اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور دوسرے اللہ کی مسجدیں اللہ کا شاعر ہے ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا اگر کوئی روکے تو در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی توہین کر رہا ہے اور اللہ کے شاعر کی توہین در حقیقت اللہ کی توہین ہے اس وجہ سے ایسے تین لوگوں کو سب سے زیادہ ظالم کہا گیا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سب سے زیادہ ظالم تو ایک ہی ہو سکتا ہے یہ تین تین کیسے ہو سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک لڑکا اول آتا ہے دوسرا دوئے ماتا تیسرا سوئے ماتا تینوں کو فرسٹ ڈویژن کہا جاتا ہے فرسٹ ڈویژن تینوں کو کہا جاتا ہے یعنی در حقیقت ایک ہی جنس کے یہ انواع ہے غور کیجئے گا تو تینوں کا انجام ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے انحراف اس وجہ سے یہ تینوں قسم کے لوگ بہت زیادہ ظالم ہیں وہ نتی ماں ہے ایک بہت بڑی بات کہی گئی ہے ہاں، کہ جو آگے ہاتھوں نے بھیجا ہے دونوں ہاتھوں نے اس کو بھول لے یہاں آدمی کے عمل کو کہا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کر کے آگے بھیجا ہے بھائی آدمی کی آنکھ بھی تو خطا کرتی ہے آدمی کی زبان بھی تو خطا کرتی ہے آدمی کے کان بھی تو خطا کرتے ہیں آدمی کا دماغ بھی تو خطا کرتا ہے آدمی کا دل بھی گنہگار ہوتا ہے آدمی کے پیر بھی تو خطا کرتے ہیں صرف ہاتھوں کے بارے میں یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ آدمی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی آگے بھیجی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ تر کام آدمی اپنے ہاتھوں ہی سے کرتا ہے لل اکثر حکم الکل لہذا اکثریت کا حکم کل کے اوپر لگا دیا گیا اب یہ ضابطہ نکلا کہ اگر کوئی شخص زیادہ کام کر رہا ہو کوئی اس زیادہ کام کر رہا ہو بالمقابل دوسرے آزا کے تو اس کے اوپر کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے یہ ضابطہ ہے یہ ضابطہ ہے اکثر حکم الکل اب بتائیے ایک طرف تین امام ہیں ایک طرف ایک امام ہے اب آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ تکلیف کسی کر رہے ہیں گے امام ابو کو مریفا رحمۃ اللہ علیہ اچھا تین کو چھوڑ دیا آپ نے تو تین ایک طرف ہے اور ایک ایک طرف ہے اب بتائیے تین اعتبار سے تین پہلوؤں سے تین حصہ تو آپ غیر مقلد ہے کہ نہیں اور جب تین حصوں میں آپ غیر مقلد ہیں اس کا مطلب لیل اکثر حکم الکل پوری طرح آپ غیر مقلد ہیں اس حساب سے خود غیر ہوئے ہو تین کی تو تکلیف نہیں کرتے نا آپ اکثر کہاں ہے تین ایک تو تین سے کم ہوا اور اس ضابطے کے تحت کہ ہاتھ سے زیادہ کام ہوتے ہیں لہذا اکثر کا حکم اسی کے اوپر لگا دیا گیا اکثر کام کرنے کی وجہ سے کل کا حکم لگا دیا گیا اسی طرح اگر آدمی تین کی تکلیف نہیں کرتا ایک کی تکلیف کرتا ہے تو اس قاعدے کے تحت وہ ایک دم غیر مقلد ٹھہرا اگر غیر مقلد کو برا کہہ رہا ہے تو درخت اپنے آپ کو برا بنا کہہ رہا گیا ان جعلنا علی میں کمت نئی کہ بے شک ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے ان کے کانوں پر ہم نے بوجھ ڈال دیا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے اگر ان کو آپ ہدایت کی طرف بلائیں پرے یا تو اب وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے آپ کہیں گے جب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ہدایت یاب نہیں ہو سکتے تو بندہ مجبور ہوا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کسی کو جبرن ہدایت سے نہیں روکتا آدمی جب اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اپنی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں میں مقبوض ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے اس کو تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ اگر ہدایت کی طرف انہیں بلایا جائے تو یہ ہدایت نہیں پا سکتے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جبرن نہ تو گمراہ کرتا ہے نہ جبرن کسی کو ہدایت پر مجبور کرتا ہے اچھا عذاب نازل کیوں نہیں کرتا شرارتوں پر اس کا جواب دیا گیا اور اب بکل غفور پور رحما تمہارا رب بخشنے والا رحمت والا ہے اسی رحم کی وجہ سے آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے فوراً پکڑا نہیں جاتا لوگ کا اللہ تبارک و تعالی اسے ڈھیل دیتا ہے اس لیے کہ قیامت کے دن وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ڈھیل دیا جاتا تو شاید میں سدھر جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون امحال رکھا ہے ڈھیل دینے کا قانون کہ کل قیامت کے دن آدمی یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ مجھے اگر مہلت دی جاتی تو میں نیک ضرور بن سکتا تھا وہی بات کہی گئی کہ انسانوں کو ڈھیل دینا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے اسی وجہ سے جلدی سے نہیں پکڑتا لو لهم جگہ بل لهم موعد لن گے من بندون مویدہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے پکڑے جانے کا اور جب آداب آتا ہے تو پھر جائے پناہ نہیں ملتی وہ کل گل قرآل نام اللہ بولم وہ علی ماہر کی معاہدہ اور ان بستیوں کو جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے ظالم ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر رکھا تھا پہلے ہم نے ان کو ڈھیل دی جب نہیں مانے تو ہم نے رسی کھینچ لی اور اس طریقے سے پوری کی پوری بستی تباہ برباد ہو کر کے رہ گئی یہ چند باتیں تھیں جو نصیحت کے طور پر تھی اب اصلی باتیں آگے آ رہی ہیں حضرت خزیر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 سے بھی بڑھ کر کوئی عالم ہے کالا موسا لا حضرت موسا علیہ السلام فرمایا نہیں اللہ تعالی کو حضرت موسا علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی موسا بلا اب خزر اللہ نے موسا کی طرف وہی کی کہ کیوں نہیں ہمارا بندہ خضر ایسے علوم کا حامل ہے کہ ان علوم تک تمہاری رسائی نہیں ہے حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کی کہ اے اللہ میں تیرے اس بندے سے خضر سے ملنا چاہتا ہوں مجھے بتا کہ تیرا وہ بندہ ملے گا کہاں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ کا پتہ نہیں بتایا ایک طریقہ بتایا کہ ایک مچھلی بھون کر اپنے توشے دان میں زمبیل میں رکھ لو اور دریا کے کنارے چلتے چلے جاؤ جہاں یہ مچھلی زمبیل سے نکل کر دریا میں چلی جائے میرا وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک شخص کو لیا رخت سفر باندھا اور سفر پر روانہ ہو گئے آپ کے ساتھ جو شخص تھا اس کا نام کتابوں میں یوشا ابن نون بتایا گیا ہے قرآن حکیم نے یہاں حضرت موسا علیہ السلام کا فتح کہا ہے فتح دو معنوں میں آتا ہے غلام مملوک کے لیے بھی آتا ہے اور خادم غیر مملوک کے لیے بھی آتا ہے یہاں غلام مملوک کے لیے نہیں ہے بلکہ خادم غیر مملوک کے لیے ہے یعنی آپ کا وہ خادم تھا پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ علم کے لیے سفر کرنا ضروری ہے جو لوگ علم کے لیے سفر نہیں کرتے اور علم کے حصول میں سفر کی صعوبتیں نہیں برداشت کرتے وہ علم کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے اگر علم میں کمال حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے سفر کرنا ضروری ہے گھر بیٹھے کسی کو علم میں کمال اور علم میں درد حاصل نہیں ہوتا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں کوئی شخص کر لیا جائے جو آپ کا رفیق سفر ہو ایک سے دو بھلے تو محاورہ بہت مشہور ہے یہاں سے اللہ نے فرمایا اور جب کہا موسا نے اپنے خادم سے کہ میں نہیں ٹھہروں گا نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں مجموع بحرین پر پہنچ جاؤں یا بہت ساری مدت میں گزاروں مجھے وہاں پہنچنا ہی ہے کیا بات ہے سر دونوں چلے فلما بلاگا مجمع بہنی ماں جب یہ دونوں مجموع بحرین پر پہنچے وہاں آرام کرنے کے لیے رکے حضرت موسا علیہ السلام تو سو گئے یوشا ابن نون جو ان کے خاتم تھے وہ جاگ رہے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زمبیل سے تلی ہوئی مچھلی نکلی ہے اور دریا کے پانی میں راستہ بناتی ہوئی آگے نکل گئی ہے حضرت موسا علیہ السلام جب بیدار ہوئے آگے بڑھو حضرت یوشا ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے نہ تو حضرت یوشا کو یاد رہا کہ میں حضرت موسا سے یہ بتا دوں کہ مچھلی تو زمبیل سے نکل کر کے دریا میں چلی گئی ہے اور نہ حضرت موسا علیہ السلام کو یاد رہا کہ سو کر اٹھنے کے بعد مچھلی کا ذکر کرتے کہ مچھلی زمبیل سے نکلی کہ نہیں نکلی اس لیے کہ وہی مچھلی ہی پتہ بتائے گی کہ وہ اللہ کا بندہ کہاں ملے گا فلما بلاگا مجما بے نہیں نسیا ہو تہما پتہ تبھی رہ باہری سارا باہر جب وہ دونوں مجموع البحرین پر پہنچے جہاں دو دریائیں ملتی تھیں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ بنا ڈالی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرنگ کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کو اور سب بابتین کو ملا لیا کہ اس طرح مچھلی نے دریا کے پانی میں سرنگ بنا لیا تھا اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں اور سب بابتین کو ملا کر آپ نے بتایا کہ اس طرح مچھلی نے دریا کے پانی میں سرنگ بنا لیا تھا فلما جاوزا جب بہت دور نکل گئے کان علی پتا ہوں تو اپنے ساتھی سے حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا آتی نا گدا آنا چلو ناشتہ نکالو یہی بیٹھ کر ناشتہ کر لیتے ہیں لقد لکینا من سفرینا ہاضا نصبا ہم کو اس سفر سے بڑی تکان لاحق ہو گئی ہے کتنی باتیں معلوم ہوئی پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء بھی بھولتے ہیں انہیں غیب کا علم نہیں ہوتا اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ بھولتے کیوں تو انبیاء کرام بھولتے بھی ہیں دوسرے انبیاء کرام کو بھوک بھی لگتی ہے کہ آتی نہ زیادہ آنا ہمارا کھانا نکالو تو انبیاء بھولتے بھی ہیں انبیاء کو بھوک بھی لگتی ہے اور لقد لکیر ان سفری نہ نصبا ہم کو اس سفر سے بڑی تکان لاحق ہوئی انبیاء تھکتے بھی ہیں اور یہ ساری کی ساری صفات بشری صفات ہیں بھولنا یہ بشر کی صفت ہے بھوک لگنا کھانا کھانا یہ بشری صفات ہیں تکان کا لاحق ہونا یہ بشری صفت ہے اب جب زمبیل انہوں نے کھولی تو دیکھا مچھلی ہے ہی نہیں بولے مچھلی کہاں گئی کہا کہ حضرت میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا اس سے پہلے جہاں ہم رکے تھے آپ سو گئے تھے میں جاگ رہا تھا میں نے دیکھا کہ مچھلی زمبیل سے نکلی ہے توشے دان سے نکلی ہے اور دریا میں سرنگ بناتی ہوئی آگے نکل گئی ہے رہے بھائی میں بتا دینا تھا اتنی تکان تو لائف نہیں ہوتی تھی فرمایا کالا ایتا سنیے او اوئین سخرا اس چٹان کے پاس سخرا مینس راک چٹان ایک چٹان کے پاس ٹھہر گئے تھے اوینا سخرا ایک چٹان کے پاس جہاں ہم ٹھہرے تھے تو نسی تو الحت مچھلی تو نکل کر کے دریا میں چلی گئی تھی میں بتانا بھول گیا میں مچھلی کو بھول گیا مما انسانی ہوں ان اسکرا شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس مچھلی کا ذکر کروں یہاں نسیان کی نسبت بھلانے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے کیوں اس لیے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اب یہ بیچارے بھول گئے اور بھول کی وجہ سے انہیں کافی دور جانا پڑا اور دور جانے کی وجہ سے تکان لاحق ہوئی اور تکان تکلیف ہے اس تکلیف کی وجہ سے شیطان بڑا خوش ہوا یعنی جب اللہ کا کوئی نیک بندہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے یہی سے ایک نقطہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی مصیبت اور بلا میں گرفتار دیکھ کر خوش ہوتا ہے اس کے اندر شیطانی صفت موجود ہے کہا حضرت ایک عجیب چیز بھی میں نے دیکھی تھی وہ مچھلی دریا میں عجیب طریقے سے راستہ بنا کر چلی گئی ہے وہ تخر سبھی رہوں فل بہری حجب عجیب طریقے سے سرنگ بنا کر چلی گئی ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پانی کی خصوصیت کیا ہے پانی کی خصوصیت سیلان ہے بہنا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ پانی کو منجمد حالت میں کر دیا اور جس طریقے سے ایک منجمد چیز کے اندر سوراخ بنا دیا جاتا ہے ایسے ہی اللہ نے پانی کو منجمد کر دیا اور مچھلی اس منجمد پانی کے اندر سرنگ بناتی ہوئی آگے چلی گئی اس کا مطلب کہ کائنات کی ہر شے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقتدار ہے وہ چاہے تو شے کی خصوصیت کو بدل دے پانی کی خصوصیت ہے بہنا اس کو اگر وہ سخت بنا دے تو قدرت کے باہر نہیں ہے آگ کا کام ہے جلانا آگ کی خصوصیت ہے جلانا اگر ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بنا دے قدرت کافی کالا گالی کا ماکن نب ارے ہم تو وہی چاہتے تھے ماکن نب ہم تو وہی چاہتے تھے عربی میں بغیر اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا ارب میں کسی دکان پر جائے تو پوچھے گا اشتبغا کیا چاہیے تالاداری کے ماں کل نب ارے ہم کو تو وہی چاہیے تھی وہی جگہ ہمیں مطلوب تھی وہی جگہ چاہیے تھی کالاداری کا ماں کل نب فرتدا تدالی ماں کا دونوں اپنے نشانات قدم کے اوپر پیچھے پلٹے یہاں پیچھے پلٹنے کو کست سے تعبیر کیا گیا ہے اور قصہ اسٹوری کہانی اسٹوری کو کہانی کو قصہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ گزرے ہوئے واقعے کو آدمی اسی طریقے سے لفظوں میں بیان کرتا ہے پلٹنے کا مفہوم یہاں بھی موجود ہے ریما قصصا یہ دونوں اپنے نشانات قدم کے اوپر پیچھے پلٹے اور جب وہاں پہنچے عبدم من عبادنا وہاں ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا وہی حضرت خضر ہے ایک نقطہ یہاں اور ملحوظ رکھا جائے مومن اگر کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہوتا ہے تو اس مصیبت میں بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ محکم یقین ہی نہیں ایمان ہے میرا محکم یقین ہی نہیں ایمان ہے میرا پوشیدہ خیر کوئی زمانے کے شر میں ہے کوئی چیز ہمیں شر نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی اس شر کے اندر خیر کو پوشیدہ رکھتا ہے یہی بات سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اندر کہی گئی ہے اصا ان ہبو شہی او وہ شرکوم وہ آسان رہو شعی او وہ ہوا خیر القوم ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو اور کسی چیز کو تم ناپسند کرو اس میں تمہارے لیے خیر ہو اور یہ طلاق مت دو اپنے سے جدا مت کرو تھوڑی شکل و صورت زیادہ اچھی نہ ہو انتہائی خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے تم اس سے دل برداشتہ ہو جاؤ اور اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہو اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں بھی ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے خیرن کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ نے اس کے اندر خیر کثیر رکھ دیا ہے اور یہاں مفسرین نے ایک نقطہ بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کی نا اہلیتوں کی بنا پر اس کی تیز مزاجی کی وجہ سے اگر اس کی طرف سے ہونے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر بہت خیر پیدا کر دے گا کوئی اولاد ایسی ہوگی جو سچمچ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال و دولت کے اندر اضافہ کر دے گا تمہاری عمر میں برکت عطا فرما دے گا بہرحال خیر ہے اگر کسی شر کو تم برداشت کر لو تو اللہ تمہیں خیر کثیر ضرور عطا کرے گا اس کا وعدہ یہاں بھی دیکھو آگے نکل گئے تھک گئے پریشانی میں مبتلا ہو گئے تکان کا لائق ہونا پریشانی ہے لیکن اس پریشانی کے اندر بھی اس شر کے اندر بھی خیر موجود تھا اس لیے کہ اس وقت جب مچھلی زمبیل سے نکل کر کے دریا میں چلی گئی تھی اس وقت وہاں حضرت خزر موجود نہیں تھے واپس آئے دونوں تو حضرت خزر کو وہاں موجود پایا اب بتائیے دور دراز سے سفر کر کے آدمی کسی کے گھر پہنچے اور صاحب خانہ موجود نہ ہو بتائیے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر انتہائی تکان کے بعد وہ کسی کے گھر پہنچے لیکن صاحب خانہ سے فوراً ملاقات ہو جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی تو جب مچھلی زمبیل سے نکل کر سمندر میں گئی تھی اس وقت حضرت خزر وہاں موجود نہیں تھے اگر یہ لوگ اسی وقت وہاں پہنچ جاتے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہاں تھوڑا آگے جا کر کے جب پلٹے تب تک حضرت خزر وہاں آ پہنچے تھے گویا مومن کسی پریشانی میں اگر مبتلا ہو تو اس پریشانی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی خیر پوشیدہ رکھ دیتا ہے کوئی نہ کوئی خیر پوشیدہ ہوتا ہے یاد پریشانی آنے پر آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام نہیں بتایا ہے یہ کون تھے بس اتنا کہا ہے اب من عبادنا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے تھے آج دیکھو اگر کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں تو بعض لوگ چڑ جاتے ہیں بندہ غلام ایسی بات کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے آپ کو عبد نہ کہا جائے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقام عبودیت سب سے بڑا عزت کا مقام ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو معراج میں بلایا جب مکہ سے بیت المقدس تک آپ کو لایا گیا جس کو اسرا کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو صفت عبد کے ساتھ ذکر فرمایا ہے ابد اللہ مسجد المسجد الحرام تو بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہنے سے جو چڑھتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مقام عبودیت مقام عبدیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا مقام عزت ہے اس سے بڑا اور عزت کا مقام کوئی نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ نے جگہ جگہ اپنے نبیوں کو عبد کہا ہے وزقور عبدنا ایوب ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو فرشتوں کے بارے میں کہا بل عباد مکرمون وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے معزز بندے ہیں فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد کا لفظ استعمال فرمایا یہاں حضرت خزر کے بارے میں بھی اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمایا کہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا اور آنا رحمتم من اندنا المنا دلہ عِلْمًا میں نے اپنی طرف سے ان کو رحمت عطا کی تھی اور اپنی طرف سے ہم نے ان کو علم عطا فرمایا تھا گویا کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا ایک خصوصیت تو ان کی ہے دوسرے اللہ نے اپنے پاس سے انہیں رحمت عطا کی تھی رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے آدمی کے پاس اگر علم آ جائے لیکن رحم نہ ہو تو ایسا آدمی جانور بن جاتا ہے حیوان بن جاتا ہے آج دیکھو کتنے لوگ ہیں علوم و فنون کے تمام گوشوں کو کھنگال لیتے ہیں لیکن انسانیت ان کو چھو کر نہیں جاتی ہے وہ باریک سے باریک باتیں اسٹوڈنٹس کے سامنے بیان کرتے ہیں لیکن اخلاقی میدان میں بالکل زیرو ہوتے ہیں تو آدمی کے اندر صرف علم ہونا کافی نہیں ہے علم کے ساتھ ساتھ آدمی کے اندر رحم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں امریکہ کے اوپر اتنی زبردست تنقید فرمائی ہے کہ اس سے اچھی تنقید اور نہیں ہو سکتی کہ تو نے علم کے اندر زبردست کمال حاصل کر لیا ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں تو دنیا میں سب سے بڑا ہوا ملک ہے لیکن علم کے میدان میں اتنا آگے جانے کے باوجود تیرے اندر رحم نہیں ہے اگر رحم ہوتا تو تو نے جو بم بنایا تھا ہیرو شیما اور ناگا ساکی کے اوپر نہ پھینکتا گویا کہ جس علم کی ناک میں رحم کی نکیل نہ ہو ایسا علم انتہائی خطرناک ہوتا ہے ایسا علم کبھی نہیں سیکھنا چاہیے علم سیکھو لیکن رحم کے ساتھ علم کی ناک میں رحم کی نکیل ہونا چاہیے اگر رحم کی نکیل نہیں ہے تو ایسا علم بڑا خطرناک ہو جاتا ہے جیسے امریکہ کی ٹیکنالوجی اس وقت پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے اس لیے کہ اس کے علم میں رحمت کی نکیل نہیں ہے من عبادنا اور ایک بات اور فرمائی گئی آدمی جتنا بڑا عالم ہوتا جائے اسے اتنا بڑا بندہ بننا چاہیے اتنا زیادہ خاکسار بننا چاہیے اتنا زیادہ متوازے بننا چاہیے اگر عالم کے اندر تکبر آ گیا سمجھو ایسے عالم کا علم اس کے لیے جہل سے بھی زیادہ خطرناک ہے گویا کہ علم کی ناک میں رحم کے نکیل ہونا ضروری ہے ورنہ علم بہت خطرناک شے بن جاتی ہے خطرناک شے بن جاتی ہے حضرت موسا علیہ السلام ان کے پاس جب پہنچے السلام علیکم وعلیکم السلام کون ہے آپ جی موسا ہوں کون موسا موسا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے موسا خال نام جی بنی اسرائیل کا موسا کہا کہ کہے کے لیے آئے ہیں جواب دیا جا رہا ہے مما رشدا اللہ نے جو آپ کو علم کا فرمایا ہے جو رشد کا فرمایا ہے میں آپ کے ساتھ رہ کر کے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں میں اس لیے آیا ہوں کہا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں کہا کہ جی ہاں کہا کہ کیا آپ کے پاس جو تورات ہے آپ کے اوپر جو اتری ہے وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آگے حضرت خزیر یہ فرمائیں گے کہ میرے ساتھ رہ کر کے تم صبر نہیں کر سکو گے حضرت خزیر کو کیسے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ رہ کر کے موسا صبر نہیں کر سکتے اس سے یہ معلوم ہوا کہ بزرگوں کو غیر قائم ہوتا ہے کیسے معلوم ہو گیا کہ موسا علیہ السلام میرے ساتھ رہ کر کے علم کی تحصیل میں صبر نہیں کر سکتے اور حضرت خضر کو یہ کیسے معلوم ہو گیا